یا رب قلم کو حرف اثر تک رسائی دے یا رب قلم کو حرف اثر تک رسائی دے جذبے کو نطق نتک کو شولا نوائی دے دل یوں ڈھلے سخن میں کے دھڑکن سنائی دے نظروں سے جو نہا ہے نظروں سے جو نہا ہے وہ عالم دکھائی دے کشتے سخن کو بارش انوار چاہیے پیاسے ہیں لفظ ابر گوہر بار چاہیے ناد حمد اللہ تعالی کی حمد اور نبی پاکی نعت ان دونوں موضوعات کا سنگم شاعر نے پیش کیا اس طرح وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک کی نعت اس نے مشترکہ اب مشترکہ مضمون بیان کیا کہتا ہے کہ خدا کو مالک یوم الحساب کہتے ہیں خدا کو مالک یوم الحساب کہتے ہیں مگر مگر بقول رسالت ماب کہتے ہیں مگر بقول رسالت ماب کہتے ہیں فرشتے دو و جنت ہر ایک ہے موجود دلیل یہ ہے کہ بس آ جناب کہتے ہیں دلیل یہ ہے میاں دلیل یہ ہے کہ بس آ جناب کہتے ہیں جسے انہوں نے کہا ہے جسے انہوں نے کہا ہے کلام ربانی کو ہم بھی خدا کی کتاب کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ کے انداز میں ذکر کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے مجھے حکم دیا گیا نا تو میں انہیں اشعار کو پڑھ رہا ہوں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس ذکر کے لیے اس ذکر کے لیے کہا اس نے کہ یہ کلمات یہ کلمات نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ نا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پروانہ ہر ایک اس دیوان دیوانہ دیوانہ چکور کا جانا لا لا لا لا الہ الہ الا اللہ الہ الا اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں گلشن میں گلزار میں چمن میں لالا دار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوسار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ گنبد میں مینار میں مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ چنٹے کی جھنکار میں اللہ ایک تارے کی تار میں اللہ پتوں میں اشجار میں روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں قرآن کے انبار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ یعنی کل سنسار میں اللہ تعالیٰ کی حمد اللہ تعالیٰ کی حمد حمد اللہ کی حمد شاہر مختلف مختلف تراکیب اختیار کی نا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے اسی بہر میں اسی بہر میں ذرا سی ترکیب بدلی اس نے قوافی کی قوافی کی ترکیب بدلی اس نے کہتا ہے کہ باہر اللہ گھر میں اللہ باہر اللہ گھر میں اللہ دل میں اور نظر میں اللہ فقر میں اللہ زر میں اللہ بہر میں اللہ بر میں اللہ خشک میں اللہ تر میں اللہ منزل خضر سفر میں ریشم میں اور حجر میں اللہ نظم میں اللہ نثر میں اللہ پیڑ میں اللہ سمر میں تاروں میں اور کمر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں اللہ صدیق اور عمر میں اللہ عثمان و حیدر میں حسن میں اللہ نظر میں اللہ شام میں اللہ شہر میں اللہ گنچے میں اور شرر میں اللہ شہر میں نگر نگر میں بدلی شاہ نے پھر ترکیب بدلی اب اب اس نے جو گرا پیش کی نا وہ حضور کے گھرانے کی نظر کی اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ کی ہم حضور کے گھرانے کی نظر کرتا ہے شاہ اس نے کہا کہ کعبے کی تعمیر میں اللہ کعبے کی تعمیر میں قرآن کی تفسیر میں اللہ حیدر کی شمشیر میں اللہ شبر میں شبیر میں اللہ اکبر کی تکبیر میں اللہ اصغر کی تنویر میں اللہ قسمت میں تقدیر میں اللہ عابد کی زنجیر میں اللہ لفظوں کی تاثیر میں اللہ ہم شیر دل گیر میں زینب کی تقریر میں اللہ ہم شیر دل گیر میں اللہ آیا تطہیر میں اللہ کی تخیر میں اللہ لا لا الہ الا اللہ لائی لا الہ سرکار صدیق بلا صاحب نے مجھے حکم دیا کہ بھیا کچھ پنجابی اشعار بھی پڑھنے ہیں تو پنجابی اشعار پنجابی اشعار کچھ گنے چنے ہی ہیں میرے پاس تو اب جس طرح میں نے یاد کیے ہوئے نا اس حساب سے اس کلمے کے لیے اس کلمے کے لیے شاید کہتا ہے اس نے کہا اس کلمے کے لیے کہ جس پڑیا جس پڑھیا اتر جاوے گا جس پڑھیا اے کلمہ جس پڑھیا او جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے جس پڑھیا جس پڑیا او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم میں گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے اشار میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اب اور اب مجھے پڑھنی ہے نعت